فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه الامام بخاري في صحیح ومسلم في صحیح معذر ديني بھائیوں بزرگ اور دوستوں گزشتہ جمعہ میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیات کریمہ کی روشنی میں شلا رحمی کی اہمیت اور اس کی فضیلت اجاگر کی تھی اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ شلا رحمی کے اندر جہاں آدمی کے اپنے رشتے دار شامل ہیں وہیں بیوی کے طرف سے بھی جو رشتہ دار ہیں وہ بھی ہماری سلا رحمی کا حق رکھتے ہیں اور وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے آج کے اس خطب جمعہ احادیث کے حوالے سے شلا رحمی کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے فائدے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سننے کے بعد سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق رائے فرمائے اور پھر آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے عامر رب العالمین شلا رحمی کرنے والا سب سے افضل درجے کا انسان ہے جیسا کہ ابو کبشا رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نمت دنیا لربات اربات نفر دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں یا چار قسم کے لوگ دنیا کے اندر رہتے ہیں عبدمرض اللہ و علم ایک ایسا بندہ جسے اللہ رب العامین نے مال بھی دیا اور علم سے بھی نوازا مال اور علم دو نعمتیں دو دولتیں اللہ رب العالمین اس کو عطا کی فہویت تقیفی ربا وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تقوا اختیار کرتا ہے وہ یسلفی رہنا اور سلا رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے وہ یا علم اللہ فی حق اور اس بات کو یقینی طور پر جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا اس مال میں حق ہے فہضہ بل منازل یہ سب سے اونچے درجے والا انسان جسے اللہ نے مال سے نوازا اور علم سے نوازا اس دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے سلا رحمی کرتا ہے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے آپ رفا کی سب سے اونچے درجے والا یہ انسان پھر آپ رفا کی وابد اللہ علم ولم مالا دوسرے درجے کا انسان وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے مال سے تو نوازا علم سے تو نوازا لیکن مال سے محروم رکھا اسے مال نہیں ملا عالم ہے وہ حافظ ہے قاری ہے علم رکھنے والا اللہ تعالی کے دین کا لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے تو اب وہ کیا کہتا ہے فاہ وسعد کنیا لیکن اس کی نیت بہت اچھی ہے وہ کیا کہتا لو ان علی مالن اگر میرے پاس بھی مال آ جائے لمل تو بے عمل فلان تو جیسے فلاں آدمی کرتا ہے ویسے میں بھی کروں گا یعنی اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اور اس طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھوں گا تو آپ ہیں فا ہوا بے نیت ہی فجر و سوا یہ دونوں نیت کے لحاظ سے اجر کے اندر برابر ہے اس آدمی کی نیت صحیح ہے کہ اللہ اگر مجھے مال دے دے گا اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے جیسے فلاں بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی دولت اور مال کو خرچ کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ دونوں نیت کی وجہ سے اجر کے اندر برابر آپ ذرا غور کریں کہ نیت کتنا بڑا عمل ہے کہ انسان نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نوازتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا بلکہ کبھی کیا بلکہ ہمیشہ عمل معمولی ہے لیکن انسان کی نیت کے اندر اخلاص ہے وہ معمولی عمل وہ نیت انسان کے انسان کی نیت اسے بڑا بنا دیتی ہے اور کبھی کبھی بہت بڑا عمل دکھتا ہے لیکن انسان کے پاس نیت اور اخلاص نہ ہونے کی بنا پر اس عمل کے اللہ ابراہین کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے تو نیت اور اخلاص اور اچھی نیت میرے بھائی بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ ابراہین انسان کو اجر سے نواتا ہے اس نے گر سے عمل نہیں کیا لیکن نیت صحیح ہونے کی بنا پر اللہ ابراہین اس کو اجر سے نوازتا ہے تو یہ سب سے اونچے درجے کا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم اور مال سے نوازے اور اس مال میں اللہ کا حق ادا کرے سلا رحمی کرے رشتہ داروں کا خیال رکھے اور اس طریقے سے اللہ اور اللہ سے تقوا اختیار کرے ایسے ایسا انسان سب سے اونچے درجے کا انسان ہے اس طریقے سے سلا رحمی جو انسان کرتا ہے گویا کہ اس کا اللہ روم آخرت پر ایمان ہے سلا رحمی اللہ روم آخرت پر ایمان کی علامت اور پہچان ہے میں نے ابو حرض اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منکان امین بلّہ بلآخر جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے فل کریم ویفہ وہ اپنے مہمان کا خیال رکھے اپنے مہمان مہمان نوازی کرے کیونکہ مہمان نوازی کرنا یہ بہت عظیم خصلت ہے یہ انبیاء کی صفت ہے اہل ایمان کی صفت ہے مہمان نوازی کرنا اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے فلی کریم دعیفہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اس کا خیال رکھے امن خان آخر اور جس کا اللہ پر یوم آخرت ایمان ہے فل یس رشتے داروں کے حقوق کا خیال رکھے امن کا نہیں امن ابلّہ آخر جس کا اللہ آخر آخرت ایمان ہے یق الخیرن اول یسمت وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے تولے اور اگر وہ بات کرنا بہتر اور مناسب ہو کتاب و سنت کی روشنی میں ٹھیک ہو تو اس بات کو اپنی زبان سے نکالے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی زبان پر تا لگا لے کیونکہ زبان کی بڑی آفتیں اور مصیبتیں ہیں اور زبان کی آفتوں اور مصیبتوں کے بنا پر اکثر لوگ عام طور سے جہنم کے اندر جائیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ میں آخرت پر ایمان کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ مال شرماتا ہے وہ سلا رحمی کرتا ہے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے اور میں یہاں ایک بات پھر وضاحت کر دوں جیسا کہ گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے وضاحت کی تھی کہ سلا رحمی کے اندر صرف مال خرچ کرنا نہیں آتا ہے بلکہ سلا رحمی کے اندر اپنے رشتے داروں کو دین کی دعوت دینا توحید کی دعوت دینا صلب صالحین کے منہج کی دعوت دینا اور شرک سے ڈرانا سنت کی دعوت دینا سب سے بڑی سلا رحمی ہے یہ مال دنیا کے اندر رہ جائے گا ختم ہو جائے گا خرچ ہو جائے گا لیکن انسان اگر دین کی دعوت دیتا ہے توحید و سنت کی دعوت دیتا ہے ایسا عجر ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اس کو جنت کے اندر لے جا کر کے وہ چھوڑے گا لہٰذا سلا رحمی شری مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ سلا رحمی سب سے بڑی سلا رحمی یہ ہے کہ جو ہمارے رشتے دار ہیں ان کا خیال رکھیں انہیں جس طریقے سے ایک انسان دنیا میں کسی کو آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا بلکہ اگر جانور آگ میں جل رہا ہو تو ہر انسان اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے ایک انسان اللہ پر ایمان بھی کا دعوے دار ہے نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر جل رہا ہے لہذا ہمارے دلوں کے اندر طلب ہونی چاہیے جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنے رشتے دار کو ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں کیسے اس کے ساتھ سلا رحمی کریں تو صلاح رحمی صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں بلکہ سب سے بڑا سلا رحمی یہ ہے کہ آپ اسے دین جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے عرش اتارا اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین توحید کی طرف کس طریقے سے اپنے رشتے داروں کو ہم دعوت دے سب سے بڑا اس کا حق ہے اگر یہ ہم نے حق ادا کر دیا تو ہم نے ایک بہت بڑی ذمہ داری جو اللہ العالمین نے ہمارے کندھوں پر رکھی ہے گویا کہ ہم نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا تو اس طریقے سے یہ اللہ اور یوم آخرت پر سلا رحمی کرنا یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کی علامت اور پہچان ہے جو انسان سلا رحمی کرتا ہے اللہ ابام اس کو دوہرا عجر دیتا ہے ڈبل عجر دیتا ہے اگر عام لوگوں پر آپ مال خرچ کرتے ہیں یا عام لوگوں کو آپ دین کی دعوت دیتے ہیں عجر کا کام ہے لیکن اگر اپنے لوگوں پر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل عجر ملتا ہے کیونکہ ایک تو آپ اس رشتہ داری کا حق کا خیال رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اسے دعوت بھی دیتے ہیں مال بھی خرچ کرتے ہیں لہذا سلا رحمی کے اندر انسان اپنے رشتہ دار پر اگر مال خرچ کرتا ہے تو ایسے آدمی کو ڈبل عجر ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان صد المسکین مسکین مسکین پر صدقہ کرنا یہ صرف صدقہ ہے صرف صدقہ ہے وہی اعلی دلرحم سلطان اور وہ صدقہ جو رشتہ دار ہیں جو آپ کے رشتے دار ہیں ان رشتے داروں پر کرنے سے انسان کو دو عزر ملتا ہے صدقت اللہ صدقہ کرنے کا بھی عزر ملتا ہے اور سلا رہنی کا بھی عزر ملتا ہے کیونکہ ان کا آپ کے مال کے اندر حق ہے اس لیے آپ اگر ان پر خرچ کریں گے تو اللہ برامین آپ کو دوہرے عزر سے نوازتا ہے دور کے لوگوں پر خرچ کرنے سے بھی عزر انسان کو ملتا ہے لیکن اپنے لوگوں پر خرچ کرنے سے انسان کو ڈبل عزر ملتا ہے یہ آج ہمارا المیہ ہے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے مطابق عمل کرتے ہوں ہم دور بہت چلے جاتے ہیں ہمارے اپنے رشتے دار کے اندر مسکین ہوتے ہیں محتاج ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں ان کو ہم دینے کے بجائے دور کے لوگوں کو دیتے ہیں اگر کوئی آدمی دونوں کے اندر توازن پیدا کرے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے لیکن انسان جو آپ کے اپنے رشتے دار ہیں ان کا حق ادا کرنا یہ آپ پر زیادہ مقدم ہے انسان اس کو اہمیت دے کیونکہ آپ کے رشتے دار ہیں آپ ان کو جانتے ہیں دوسرے لوگ ان کو نہیں جانتے اور اس طریقے سے آپ کی ذمہ داری ہے اسی لیے زکوٰۃ کے مصارف میں سے اور حدیث اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زکوٰۃ جہاں سے لی جائے گی وہیں کے فقر اور مساکین پر خرچ کی جاتی ہے کیوں اس لیے کہ اس علاقے کے لوگوں کا اس زکوٰۃ میں زیادہ حق ہوتا ہے ایسے ہی جو انسان کو اللہ نے مال دیا ہے صدقات و خیرات کرتا ہے اس کے جو اپنے رشتے دار ہیں ان کا زیادہ حق رہتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے رشتے دار ہیں اور وہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ فقیر اور مستحق لوگ ہیں لہذا ان کا حق ادا کرنا انسان کو ڈبل اجر ملتا ہے تو سلا رحمی کرنے سے انسان کو دو دو اجر اللہ ابامین نوازتا ہے اس طریقے سے سلا رحمی کرنے سے انسان کی عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے سلا رحمی کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ ابامین مال کے اندر اضافہ کرتا ہے مال کو بڑھاتا ہے جتنا زیادہ آپ خرچ کریں گے اتنا زیادہ اللہ ابامین آپ کے مال کے اندر برکت دیتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی کئی مثالیں دے کر کے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جب اس طرح کی بات آتی ہے کہ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے جیب سے تو پیسہ نکلتا ہے اور ہمارے جیب میں پیسہ تو بینک بیلنس کم ہوتا ہے حالانکہ میرے بھائیوں بظاہر ایسی چیز نظر آتی ہے لیکن جو انسان خرچ کرتا ہے خرچ کرنے والے کو اللہ ابان اس خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے مال اس کا بڑھاتا ہے آپ جنہیں دیں گے وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور مسکین کی اور فقیر لوگوں کی دعائیں اللہ ابامن قبول فرماتا ہے اور اس طریقے سے اللہ البامین خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کے اللہ البامین آپ کے مال کے اندر برکت دیتا ہے آپ کو مصیبتوں سے آفتوں سے بچاتا ہے اور جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا صدقات و خیرات نہیں کرتا اس کا اکثر مال بیماری میں اور اس طریقے دیکھ دیگر ضروری چیزوں کے اندر انسان کا مال خرچ ہو جاتا ہے لیکن اللہ ابامین اس بندے کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ اس کا مال حلال ہے لہذا اللہ ابامین اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو بیماریوں سے مصیبتوں سے اور اس طریقے سے غیر ضروری خرچ سے اللہ ابام اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کے مال کے اندر برکسا کرتا ہے اور اس کے عمر کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں اضافہ ہونے کا دو مفہوم ہے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ایسا آدمی جو سلا رحمی کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اگرچہ وہ انسان وفات پا جائے لیکن اس کی وفات کے بعد بھی اس کا ذکر خیر چلتا رہتا ہے یہ مانوی اضافہ ہے اس کے عمر کے اندر یہ مانوی برکت ہے آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی وفات پر صدیاں گزر گئی ہیں لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں آج ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندہ ہیں سانسیں لے رہے ہیں باحات ہیں لیکن ان کا معاشرے میں اور سوسائٹی میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا کیونکہ وہ زندہ رہ کر کے بھی مردہ ہیں کتنے ایسے لوگ مردہ ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے درمیان زندہ ہیں کیوں اس لیے کہ ان کی نیکیاں ان کا علم ان کے کتابیں اور ان کے دی اور ان کے صدقات و خیرات سے آج پوری امت پوری دنیا سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس لیے مرنے کے باوجود بھی اللہ ہر العالمین کو زندہ رکھا ہے یہ معنوی اضافہ ہے یہ بھی سدیش کے اندر شامل ہے اور دوسرا اضافہ حصی اضافہ ہے عمر کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے لارحمی کرنے سے کیونکہ جو تقدیریں ہوتی ہیں تقدیریں کئی طرح کی ہوتی ہیں ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے تقدیر مبرم کا مطلب یہ ہے کہ وہ لامحالہ جو چیز لکھی ہوئی آپ کو ہو کر کے رہے گی ایک تقدیر معلق ہوتی ہے تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تقدیر میں کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو اس کو کسی سبب کے اوپر معلق کر دیا جاتا ہے کسی سبب پر اس کو اس کا دار و مدار کر دیا جاتا ہے یعنی یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ مال خرچ کریں گے تو آپ کی عمر کے اندر اضافہ ہو جائے گا اگر نہیں کریں گے تو آپ کی عمر کے اندر اضافہ نہیں ہوگا اگر آپ فلاں جگہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے اندر اضافہ کرے گا اس کے ذریعے سے آپ کو مال ملے گا آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اس جگہ کو تلاش کریں اس باپ کو تلاش کریں کوشش کریں تو یہ ایک طرح کا یہ حصہ اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ ارب الامین گویا کی چونکہ تقدیر معلق ہے یہ لہذا اس کے عمر میں اللہ ہر برامین گویا کے ایک طرح کا اضافہ کر دیتا ہے ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جو خرچ کریں گے اس کی وجہ سے گویا کہ آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے تو دو معنی اہل علم نے اس کا بیان کیا ہے ایک تو معنوی اضافہ بیان کیا ہے اور دوسرا حیثی اضافہ بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے انس بیماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے نبی ارشاد فرمایا منصر رہو ایو ستا لہو لہو فی رزقی و انسا لہو فی عمر فل یس الرحمہ کیا آپ نے فرمایا جو اس بات سے خوش ہونا چاہتا ہے کہ اس کے عمر کے اندر اس کے رزق میں بڑھوتری کر دی جائے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کے عمر کے اندر بھی اضافہ کر دیا جائے فل یس الرحمہ اس کو چاہیے کہ وہ سلا رحمی کرے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سلا رحمی کرنے سے عمر کے اندر بھی اور مال کے اندر بھی اللہ ابامی اضافہ کرتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اللہ ابامین اس کو پالتا ہے جیسے انسان اپنے اپنے بکروں کو اور اپنے جانوروں کو پالتا ہے یہاں تک کہ اونت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اونت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اس طریقے سے مال کے اندر اللہ اربا میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ کے سرکدی سے ماں صدقہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو بندہ اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے رف آلہ ابام بلندی عطا کرتا ہے اسے رفات اور عزت عطا کرتا ہے تو جو انسان اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ اربان اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے اس کے مال کے اندر اللہ اربامن بڑھوتری کرتا ہے کنویں سے اگر آپ پانی نکالتے جائیں گے کنویں سے پانی نکلتا جائے گا لیکن جس کنویں اور نل سے پانی نکالنا آپ چھوڑ دیں گے کنویں اور پانی نل کا پانی سوکھ جاتا ہے جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اللہ اربامن اس کے پستان کے اندر دودھ بھیجتا رہتا ہے لیکن جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہیں ان کے پستان خشک ہو جاتے ہیں اور ان کی پستان میں دودھ نہیں آتا ہے اس طریقے جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ ابامن آپ کے مال کے اندر یہ اضافہ کرے گا اس پر ہمارا اور ایمان ہونا چاہیے جیسے اللہ کی ذات پر ایمان ہے نبی پر ایمان ایسے اللہ کے سر کی حدیثوں پر اللہ ابامن کی قرآن پر ہمارا ایمان ہے لیکن اس معنی کے اندر بہت سارے لوگ شک کا شکار ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کس قدر مثالیں دی ہیں صدقات و خیرات کرنے کی کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے تو اللہ اربامن مال دینے والا اللہ اربامن کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ خوش ہو کر کے آپ کو اور دے گا اس لیے میرے بھائی جو انسان صدقہ کرتا ہے سروہمی کرتا ہے آپ دیکھیں ہمیشہ وہ فارغ البال رہتا ہے یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ راحت و سکون کی زندگی گزارتا ہے اطمینان و سکون کے ساتھ رہتا ہے کبھی بے شینی قلق اور اضطراب اور اس طریقے سے مایوسی یہ تمام چیزیں کبھی اس کی زندگی سے نہیں گزرتی بڑے سکون کے ساتھ انسان کی زندگی گزرتی کیونکہ وہ سلا رحمی کرتا ہے لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قبول کرتا ہے تو اس طریقے سے سیلا رحمی کرنے سے انسان کے عمر کے اندر اور اس کے مال کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے سلا رحمی انسان کو برے خاتمے سے بچاتی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے علی رضی عنہ فرماتے ہیں منصر اللہ فی عمر جو اس بات سے خوش ہونا چاہے کہ اس کے عمر کے اندر اضافہ کر دیا جائے رزق اور اس کے رزق کے اندر اضافہ کیا جائے دفاع اور اس سے برا خاتمہ مٹا دیا جائے برا خاتمہ اسے مٹا برا خاتمہ کیا ہے برا خاتمہ اچانک انسان کی موت آ گئی کلمہ پڑھنا اسے نصیب نہیں ہوا اس کو برا خاتمہ کہا جاتا ہے یا انسان شرک پر اس کا خاتمہ ہو گیا وفات ہو گئی گناہ پر اس کی وفات ہو گئی معاشیت اور اس کی وفات ہو گئی اس کو برا خاتمہ کہا جاتا ہے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان برے خاتمے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے فلی تقی اللہ علیہ الرحمٰ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور سلا رحمی کرے سلا رحمی کرنے سے اللہ ابامن اسے بری موت سے اور برے خاتمے سے اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا کیونکہ اصل جو خاتمہ ہے میرے بھائیوں اسی کا اعتبار کیا ہے ان اعمال و بالخواتین اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے اس لیے اگر انسان کا خاتمہ صحیح ہوا تو اس کے لیے انشاءاللہ خیر کی امید رکھنی چاہیے اور اگر انسان کا خاتمہ برائی پر اور معاشیت اور نافرمانی اور شرک بدات اور خرابات پر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بری موت ہے اور اس کے لیے یعنی برا انجام اس کے ساتھ ہونے والا ہے تو سلا رحمی کرنے سے انسان برے خاتمے سے محفوظ رہتا ہے اور سلا رحمی میرے بھائیوں جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے جنت انسان کو ملتی ہے جہاں اس کے بہت سارے اعمال ہیں انہیں اعمال میں سے ایک اہم عمل یہ بھی ہے کہ انسان صلاح رحمی کرے ابو اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور اس نے عرض کیا اخبر نے بے عمل یو الجنہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے داخل کر دے تو آپ نے فرمایا تو ابود اللہ والا بھی شیا تم اللہ تعالیٰ کی بات کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو کیونکہ میرے بھائیوں یہ بنیاد ہے سلا رحمی بھی اسی وقت فائدہ آپ کو دے گی جب آپ خالص اللہ کی بات کرنے والے ہوں اور اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے ہوں گے تبھی سلا رحمی آپ کو فائدہ دے گی یہ سلا رحمی یا اس طریقے اس طریقے جو حدیثیں آپ کو بتائی جاتی ہیں ان ساری حدیثوں کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے اندر توحید خالص ہو انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے خالص اللہ کی بات کرے تب جا کر کے نیمار سے ان کو فائدہ ہوگا ایک انسان شرک کرتا ہے لیکن وہ سلا رحمی بھی کرتا ہے میرے بھائیوں ایسا سلا رحمی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ شرک کرنے والے پر اللہ رب نے جنت حرام کر دی ایسے آدمی کا ٹھکانا جہنم ہے اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اسلام ایک حدیث کا نام نہیں ہے اسلام قرآن کی ایک دعایتوں کا نام نہیں ہے اسلام پورے قرآن کے مجموعے کا پورے حدیثوں کے مجموعے کا نام اسلام ایک حدیث سے انسانی مطلب نہ لے کہ اگر ہم نے سلا رحمی کر لی ہم سیدھے جنت کے چلے جائیں گے چاہے شرک کرے چاہے کچھ بھی کریں یہ مطلب اس کا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر نیک عمل کرتا ہے اور انسان توحید خالص پر قائم رہتا ہے شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور سلارئی نہیں کرتا تو ایسے آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ ابراہین قیامت کے دن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے داخل کرے گا ورنہ میرے بھائی یہ اس کے لیے فضیلتیں ہیں یہ اس کے لیے فضیلت ہیں جیسے کوئی انسان مریض ہے کینسر کا مریض ہے آپ اسے کتنا بھی ٹانک چڑھائیں گے پلائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کینسر اور دماغ کا جو کی جو خطرناک بیماریاں ہیں جب تک ان بیماریوں سے وہ انسان محفوظ نہیں ہوگا بیماریاں نہیں نکلیں گی یہ کیپسول سے اور یہ ٹیبلٹ سے اور اس طریقے سے اس طریقے سے جو کیا نام ہے طاقت کی گولیاں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کتنا بھی اس کو گھی پلائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ کینسر اس کا مرد اس کے جسم سے نہیں نکلے گا یہی مثال ہے دین اسلام کی کہ دین اسلام کے اندر انسان کے پاس شرک ہے کتنا بھی بظاہر وہ خدمت حل کر رہا ہو اس نے سلوک کر رہا ہو اور زیادہ زیادہ اللہ کی رائے مال خرچ کر رہا ہو سب کچھ کر رہا ہو لیکن میرے بھائیو اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بنیاد ہے خالص اللہ کی بات کرنا اور اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھنا یہ بنیاد ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کی جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کیا فرماتے ہیں کہ آمد کے دن لوگ پہاڑ جیسا عمل لے کر کے آئیں گے اور تہاما جو بہت بڑا پہاڑ ہے مدینہ اور حجاز کے درمیان آج اس طریقے سے بڑے پہاڑ جیسے ان کے پاس امال ہوں گے لیکن اللہ رب ان کے امال کو ذرات کی شکل کے اندر اڑا دے گا ریاکاری ہوگی ان کے اندر اور اس طریقے سے ان کے توحید خالص نہیں ہوگی یہ اخلاص نہیں ہوگا اس لیے اللہ رب ان کے سارے امال کو ذرات کی شکل میں اڑا دے گا کوئی ان کا فائدہ نہیں ہوگا تو اس طریقے سے میرے بھائیوں تمام حدیثوں کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح کی جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ اگر انسان یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث ہم لے کر کے پکڑ جائیں پکڑ لیں اور دیگر حدیثوں کو چھوڑ دیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو آدمی مدینہ کے اندر جس کی وفات ہو اللہ رب اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے بندے کی سفارش کریں گے کیا مدینے کے اندر وفات پا جانے سے انسان اس بندے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے ہر چیز ایسا نہیں ہے اس آدمی کی سفارش کریں گے جو عقید توحید پر ہوگا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا ورنہ مدینہ کے اندر تو رہی منافقوں کا سردار عبداللہ بن اللہ بن سلول کی بھی وفات ہوئی تھی یہی نہیں بلکہ آپ نے جنازے کی بھی نماز پڑھائی تھی اپنا جبہ بھی آپ نے دے دیا تھا قبر کے اندر بھی اترے تھے آپ اور اپنا لعاب مبارک بھی اس کو دے دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ابامن قرآن کریم کی طرف فرمایا کہ آپ کتنی بھی ان کے لیے کریں گے اللہ ابامن کبھی ان کی مفرت نہیں کرے گا لہذا اگر کوئی مناوق اور کوئی شرک کرنے والا مدینے کے اندر ہی نہیں بلکہ خانے کعبہ کے اندر جا کر کے اس کی وفات ہو جائے تو ایسے آدمی کو جنت نہیں ملے گی جب تک کہ اس کے پاس توحید خالص نہیں ہوگی جب تک کہ اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے وہ نہیں رکھے گا یہ اہمیت ہے توحید کی میرے بھائیوں اور یہ شکر سے دوری کی اہمیت اور فضیلت ہے اسے معمولی نہ سمجھیں اسی لیے بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو بھی موضوع ہوتا ہے موضوع کے اندر توحید ہی آ جاتی ہے کیونکہ اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ میرے بھائی توحید بنیاد ہے کیا انسان بغیر روح کے زندہ رہ سکتا ہے کیا درخت بغیر جڑ کے زندہ رہ سکتے ہیں کیا چھتیں اور بنیادیں اور عمارتیں بغیر بنیاد کے قائم ہو سکتی ہیں ہرگز نہیں ہو سکتی اس لیے ہمیشہ توحید کا ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ نبیوں کی بے ہی اسی لیے ہوئی تھی توحید خالص کے لیے اسی لیے اللہ رب العامن کرام کو دنیا کے اندر مبوس کیا تھا لہذا ہر موضوع کے اندر کوئی ایسی موضوع ایسا موضوع دین اسلام کا جس کے اندر توحید کا ذکر نہ ہو اور جس کے بغیر اللہ اور جس کے بغیر اس عمل کی قبولیت کو اللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے ہمارے نبی نے سب سے پہلے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بھی شیا کیونکہ ایسا عمل چاہیے جو انہیں جنت کے داخل کر دے تمہارے نے فرمایا تم ایسا عمل کرو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو وہ توقیم الصلاح نماز قائم کرو وہ تو زکا اور زکا ادا کرو وہ تسل اور رحم اور صلاح رحمی کرو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہے آپ نے کہ سلا رحمی کرو اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے زکوٰۃ کے ساتھ نماز کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک سے دوری اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی نے صلاح رحمی کو بھی بیان کیا اس سے صلاح رحمی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ صلاح رحمی دین اسلام کے اندر کتنی اہمیت والی عبادت ہے اس طریقے سے حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں اور یہ عبداللہ بن اسلام فرماتے ہیں یہ پہلے یہ اللہ رب العالمین کو اسلام کی توفیق دے عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے عزت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہم نے آپ سے جو پہلی بات سنی ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یا ناس اے لوگو ابسلام سلام کو عام کرو وہ آتی متعام اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ وہ سل الرحام اور سلا رحمی کرو وہ سلو بل سنیام راتوں کو نماز پڑھو رات کے اندر نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں تب خل اب سلام سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلی بات جو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سنی یہ بات میں نے آپ سے سنی کہ آپ نے فرمایا آپ نے اس کے اندر بھی سلا رحمی کو بیان کیا ہے کہ سلا رحمی کرو لوگوں کو کھانا کھلاؤ سلام کو عام کرو اور رات کے اندر تحجد کی نماز اور رات کی تنہائی کے اندر اور جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یعنی توحید کے بعد اللہ کے بعد کے بعد یہ تمام چیزیں آپ کریں گے تو آپ جنت کے مستحق ہوں گے اس طریقے سے قطار رحمی کرنے والا کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے قطار رحمی کرنے والے کے اوپر اللہ کے سرخی صلاحیت خرجنت قاطع قطار رحمی کرنے والا جنت کے داخل نہیں ہوگا لیکن قطع رحمی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس انسان کے اندر شرک نہیں رہا ہوگا تو اللہ ابراہین اس کی سزا دینے کے بعد اس کو جنت کے داخل کرے گا یہاں مراد یہ ہے کہ اول طور پر پہلے طور پر جنت کے داخل نہیں ہوگا اللہ یہ کہ اللہ ابراہین کی اگر رحمت ہو جیسا کہ اہل سنت الجماعت کا اور صلب صالحین کا عقیدہ ہے کہ شرک کے علاوہ اگر انسان بڑا گناہ کرتا ہے جیسے قطع رحمی ہے ماں باپ کی نافرمانی ہے اور اس طریقے سے ظلم ہے یا اس طریقے سے چوری اور بےمانی رشوت ہے یہ سارے بڑے بڑے گناہ یہ اللہ ابامین کی مشیت کے اوپر ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے بشرطے کہ انسان موحد ہو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور پھر اسے پہلے ہی جنت میں داخل کر دے اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کرے اور ان گناہوں کی سزا دے اور اسے جہنم اور جہنم میں داخل کرے اور لیکن جو سزا اللہ نے مقرر کر رکھی ہے وہ سزا مل جانے کے بعد اسے جنت کے اندر داخل کیا تو یہ کیوں اس لیے کہ شرک ہی ایسا گناہ ہے جو جن جنت میں جانے کا کی جا کی سب سے بڑی رکاوٹ شرک اگر ہے تو انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا لیکن اگر دیگر گناہ ہیں تو اللہ اربامن کی مشیت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور اگر نہیں معاف کرتا ہے لیکن اس نے توحید پر اس کی وفات ہوئی کبھی شرک نہیں کیا اس نے یا اگر شرک ہوا بھی کبھی اس نے توبہ کر لیا اور اس طریقے سے وفات ہو گئی تو اللہ اور براہین سے جنت کے ضرور لے کر کے آئے گا تمہارے بھی کہ سر جنت خاتون قطار رحمی کرنے والا جنت کے داخل نہیں ہوگا اس طریقے سے قطار رحمی میرے بھائیوں دنیا میں بھی سزا کا باعث ہے جو انسان قطار رحمی کرتا ہے سلا رحمی نہیں کرتا حقوق کا خیال نہیں رکھتا حق تلفی کرتا ہے اس انسان کو دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے یہ ترمیزی اور مداوت کی صحیح حدیث ہے مانوی فرماتے ابو بکر حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ ماں بن دم بن اجدر صاحب ہیلہ مین البغی و قطیتی رحم کیا فرماتے ہیں کہ ظلم اور جاتی اور قطع رحمی دو ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں صدا کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ان کو فوری صدا دیتا ہے آخرت میں صدا تو ملے گی ہی لیکن دنیا کے اندر بھی جو ظلم اور جاتی کرتا ہے نا انصافی کرتا ہے لوگوں کو ستاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قطع رحمی بھی کرتا ہے رحمی کرتا ہے اور سلا رحمی دور رہتا ہے تو ایسے بندے کو ایسے لوگوں کو جہاں آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے سزا رکھی ہے ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی سزا دی جاتی ہے دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب سے دو چار کیا جاتا ہے تو یہ ہے میرے بھائی سلا رحمی کی اہمیت جو انسان سلا رحمی نہیں کرے گا دنیا کے اندر بھی اس کو عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا اور اس طریقے سے اور آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے تو سزا ہی ہے جو اللہ رب العامین نے ایسے لوگوں کے لیے مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمیں ان حادیث عمل کرنے کی توفیق نہ سنائے اللہ العامین ہمیں قطع رحمی سے بچائے اللہ رب العامین ہمیں صلاح رحمی کرنے کی توفیق دے اور اس طریقے سے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نہ سنائے آج اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں گے لوگ ہمارا بھی حق ادا کریں گے یہ مار اللہ رب العامین کا ہے اللہ رب العامین جس کو چاہتا دیتا ہے کل جو امیر تھے آج فقیر ہو گئے ہیں جو فقیر تھے وہ امیر ہو گئے ہیں یہ اللہ ابامین جس کو چاہتا نوازتا ہے اگر آج آپ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے کل لوگ آپ کا بھی خیال رکھیں گے اور اس طریقے سے اللہ رب اس کا بہترین بدلہ دنیا کے اندر بھی آپ کو عطا فرمائے گا اس لیے کبھی بھی انسان کو مال ملنے سے صحت اور رزق ملنے سے کبھی انسان کے اندر غرور تکبر گھمنڈ گھمن نہیں آنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اگر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے گا تو ایسا بندہ سب سے اونچے درجے کا جیسا کہ سب سے پہلی حدیث اس خطب جمعہ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی اللہ البرامین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے شرک سے محفوظ رکھے اور وفات کے بعد اللہ ربرامین ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیف فرمامین بارک اللہ علی عظیم و ویاکم بلاۃ ذکل حکیم ان تعلیٰ جوادی ملکمر رب العالمين والسلام على رسول محمد وعلى ومن تبعهم يوم الدين بعد يا عليه تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على علیہ وعلى علیہ ابراہیم علّہ حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على علیہ وعلى علیہ ابراہیم علّہ حميد مجيد ایک بات کی تنبیہ میں کر دوں اس کے بعد خدا ختم کر دیتے ہیں تنبیہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں خطبے کے دوران بھی جب اذان ہوتی ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنے انگوٹھوں کو کیوں ہیں کچھ لوگ ہیں میرے بھائی یہ ایسا عمل یہ بدعت ہے یہ جائز نہیں ہے اللہ کے سور کا نام آئے آپ کو ضرور پڑھنے کا حکم دیا جائے ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیر ہوا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور ہمارے اوپر ضرور نہ پڑے ہمارے لیے حق یہ ہے کہ آپ پر ضرور پڑھ جائے اور جو درود آتا صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم انسان اس کو پڑھے نہیں بنانا انگوٹھا چومنا اس کو پیشانی سے لگانا آنکھوں سے لگانا اور اس طریقے سے جو ہے کرنا یہ سب یہ ہمارے لیے سنت نہیں ہے یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے سب صاحب کا عمل یہ نہیں ہے کسی بھی حدیث کے اگر آپ نے انگوٹھا چومنے کا حکم دیا لہٰذا جب نام آئے تو ہمیں ضرور شریف کرنا چاہیے یہ انسان کرنا انگوٹھا چومنا بدال شریف اندر یہ موزوں روایتی طریقے سے آتی تھی اور اہل علم نے اس کو بدار قرار دیا لہذا اگر نبی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے سر پر ضرور پڑھیں نہ یہ کہ آپ اپنے انگوٹھوں کو چومیں جس طریقے سے اور دیگر اقوام اور بلڈ کے لوگ اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں ان کی مشابت اختیار کرنے سے منع کیا گیا اس لیے نام آنے پر انسان کو پڑھنا چاہیے اور یہ سب کرنا دین کے اندر ہے اللہ حرکان نے ہمیں پر کام رکھا ہے بارک اللہ علیہ اللہ رحمۃ اللہ امرک اللہ وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إن لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واذكروا الله يعلم عنكم